بہیہ سے روایت ہے کہا کہ میں نے ایک عورت کو سنا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہی تھی کہ جس عورت کا نظام حیض خراب ہو گیا ہو اور اسے بہت زیادہ خون آتا ہو تو وہ کیا کرے تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں اسے کہوں کہ اتنے دن انتظار کرے جتنے کہ ہر مہینے اسے حیض آتا تھا جبکہ اس کا حیض صحیح تھا تو اس قدر ایام شمار کرے اور ان میں نماز چھوڑے رہے پھر غسل کرے کپڑے سے لنگوٹ باندھے اور نماز پڑھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو چوراسی